امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کے آخر پر یہ دعا مانگا کرتے تھے یعنی دعا قنوت کے بعد نسائی کی روایت میں آیا ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پہ باب باندھا ہے کہ اب دعا فی الوطر وطر میں دعا کا مانگنا اور اس میں یہ روایت لائیں کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے اللہ عظا کم انسطی کا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ مجھ سے خوش رہیں آپ کے غصے سے خدایا آپ کی پناہ چاہتا ہوں معافات کمین قوتی کا اور اللہ آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں اور آپ کی جو انتقام اور آپ کی طرف سے جو بدلہ لیا جاتا ہے اللہ اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں ترمیزی کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیت والیقین اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو اور خدا سے ہمیشہ یقین مانگو اس کے ذات کے ہونے کا اور کوئی شخص اس ان دو چیزوں سے بہتر چیزوں سے نہیں نوازا گیا اور ایک جگہ فرمایا سب سے اچھی چیز جو لوگوں کو عطا کی گئی ہے وہ عافیت ہے خیر ہے اور دوسری چیز اللہ کی ذات کا یقین ہے اور وہی بات یہاں بھی ہے کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یوں عرض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدایا میں تیری ناراضگی اور غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں وافیت میں مجھے رکھنا وعوذ بک من کلا اسی کا لاء ثناء نلئق اور اللہ میں آپ سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں یعنی آپ کے غصے سے آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں اور پروردگار آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے انتقماس نہیں تعالی نفسی کا اور اللہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا جس سے آپ نے اپنی تعریف بیان کرتے